دینی ملی بھائی بزرگوں اور دوستوں لگاتار دو خطبے سے آپ کے سامنے نماز کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے پہلے خطبے میں نماز کی شرط شرطوں سے متعلق میں نے گفتگو کی تھی اور گشتہ جمعے میں نماز کے جو ارکان ہیں واجبات ہیں اور جو سنن ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ کیونکہ شرطیں آپ کے سامنے آ گئیں ارکان واجبات آپ کے سامنے آ گئے سنتیں آپ کے سامنے آ گئیں اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھنے کا یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور سننے کے بعد ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے یہ سب سے اہم بات ہے کہ علم ہو جانے کے بعد اس طریقے پر انجام دینا کسی بھی عبادت کو جو طریقہ ہمارے نبی ثابت شدہ ہے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنائیں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے مشاکل کھڑی ہو سکتی ہیں اس لیے اللہ کے رسول کی صاف حدیث من حدیث صافی حاض عمال سمین و فوارت دن جس نے ہماری شریعت سے ہر کر کے کوئی نیا کام کیا اس کا عمل مردود ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا آج نماز کے اندر کتنی بھی داتیں نئی نئی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی زبان کی نیت ہے اور اس طریقے سے نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی کہتے ہیں اجتماعی دعا کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بہت ساری چیزیں کبھی وقت رہے گا تو بتائیں گے کہ نماز سے متعلق کتنی نئی چیزوں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں جبکہ ان تمام چیزوں کا ثبوت اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے صحابہ سے نہیں ملتا ہے تو ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نماز بے حد اہم عبادت ہے توحید کے بعد سب سے اہم بات نماز ہے لہذا ہماری نماز بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے آپ نے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا بتایا امامت کا طریقہ اور اس طریقے سے نماز کا طریقہ ساری باتیں آپ نے بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں بطور خاص نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا سلو کمار آئے تم وسلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ تو ہماری نماز اس طریقے پر ہونی چاہیے جس طریقے پر ہمارے نبی نے ادا کی ہے تیئیس سال تک اسی طریقے پر ہماری نمازیں ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑا ہو یہ شعور کرتے ہوئے کہ اللہ ہر برامن اسے دیکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس کی ہر حرکت اور اس کا اٹھنا بیٹھنا تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نظر میں ہیں قیام ضروری ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ قیام نماز کا رکن ہے اور قبلے کی طرف رک کر کے انسان کو کھڑے ہونا ہے کھڑا ہو گیا انسان اس کے بعد انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے یہ شعور ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کے لیے وہ کھڑا ہے اسی کو نیت کہا جاتا ہے یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے کھڑا ہوں جمعہ کی نماز میں پڑھ رہا ہوں عصر کی نماز ہو تو اثر کی نماز آپ کے دل دماغ کے اندر ہو اسی کو نیت کہا جاتا ہے نیت دل کے ارادے کا نام نہیں ہے زبان سے نیت ادا کرنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے بدات ہے جیسا کہ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی ہے نماز میں کیسے داخل ہوں گے نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر اللہ کے سر کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نماز کی چابی پاکی ہے چابی کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا ہے ایسی پاکی کے بغیر نماز میں آپ داخل نہیں ہوں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لیں آپ کا کپڑا گندا ہے زمین جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ گندی ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی جیسے بغیر چابی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہو پائیں گے ایسے بغیر پاکی کے آپ نماز میں داخل نہیں ہو پائیں گے تو نماز کی چابی کیا ہے پاکی ہے اور حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے اور حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم ہے بداؤ ترمزی کی حدیث یعنی اللہ اکبر سے نماز میں آپ داخل ہوں گے اللہ اکبر سے پہلے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے زبان سے کچھ نہیں کہنا اللہ اکبر سے پہلے اللہ اکبر کے بعد دعائیں شروع ہوتی ہیں اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے اسی کے ذریعے سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے کان کی لو تک اسے لو کہا جاتا ہے اور یہ کندھا دونوں طریقہ اللہ کے سر ثابت ہے کبھی آپ کان کی لو تک اٹھاتے تھے اور کبھی آپ کندھے تک اٹھاتے تھے دونوں طریقہ اللہ کے سر ثابت ہے آپ جو بھی طریقہ عمل کر لیں گے وہ چیز آپ کے لیے درست ہے کچھ لوگ کان پکڑتے ہیں کان پکڑنے کا ثبوت نہیں ہے جی ہاں کان کی لو تک یا کندھے تک اگر آپ نے کندھے سے اوپر اٹھا لیا تو عمل ہو گیا کان پکڑنا وہ سوسا ہے بس لوگوں کے دماغ میں لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا ہاتھ کان تک نہیں اٹھا ہے ارے بھائی کندھے تو کوٹ گیا نا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے لہذا یہ صرف وہ سوسا ہے اور دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کان پکڑنا اللہ کے سور سے ثابت نہیں ہے نہ ہمارے نبی کے صحابہ سے نہ ام کرام سے کسی سے اس کا ثبوت نہیں آتا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رفادین کریں گے اور اس طریقے سے رفادین کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گے نبی کی سنت یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کلائی کے اوپر رکھے اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھے جیسا کہ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سر کے ساتھ سلاد پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بعد ابن خدمہ کی روایت ہے اس طریقے سے ایک دوسری روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ اور کلائی پر رکھا سو نسی کی روایت ہے یہ جوڑ ہے یہ اور یہ کلائی ہے اس بائیں ہاتھ کے جوڑ کو بائیں بائیں ہاتھ کے جوڑ پر اور یہ آپ کی کلائی ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا تو جو مصنون طریقہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھے اس طریقے سے حلوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سر کو سینے پر ہاتھ باندھ کر کے سلاد پڑھتے ہوئے دیکھا یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا جاتا تھا کہ وہ سلاد میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں تو ان تمام حدیث ثابت ہوتا ہے کہ انسان سینے پر ہاتھ رکھے گا مصنون ہے یہ مصنون اور سنت ہے اگر انسان سینے پر ہاتھ رکھنے کی جائے نیچے رکھتا اس کی نماز ہو جائے گی نماز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن نبی کا جو سنت طریقہ ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے صحیح بخاری کی اور مسلم کو حدیث ہے اس میں سینے کا لفظ نہیں آتا ہے لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا ہاتھ سینے ہی پر جائے گا کیسے آپ رکھتے تھے اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کلائی کے اوپر اور کبھی کبھی آپ کا ہاتھ یہاں کوہنی تک پہنچتا تھا اگر آپ ایسا رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ آٹومیٹکلی سینے پر رہے گا یا بہت ہوگا سینے تھوڑا نیچے رہے گا ناف کے نیچے آپ کا ہاتھ کبھی صورت میں نہیں جائے گا اگرچہ بخاری اور مسلم کے اندر سینے کا لفظ موجود نہیں ہے لیکن جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کلائی سینے کے اوپر یا سینے تھوڑا نیچے رہتا تھا اس سے زیادہ نیچے آپ کا ہاتھ نہیں رہتا تھا تو یہ طریقہ کیا ہے انسان کے لیے ایسا کرنا یہ مصنون ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور یہ طریقہ مرد اور عورت سب کے لیے ہے حیرانگی ہوتی کہ ہماری یہاں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی کیا ان کی دلیل ہے بھائی عورت مرد نیچے ہاتھ باندھتا ہے اور عورت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے یہی حدیثیں ہیں تو اس حدیث کو لوگوں نے عورتوں کے ساتھ خاص کر دیا کیوں بھائی ہمارے بھی تو کا طریقہ سب کے لیے ہے آپ نے نماز جو پڑھ کر کے دکھایا سب کے لیے دکھایا تو آپ نے سینے پر باندھنے کو عورت کے لیے خاص کر دیا اور مرد کے لیے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے آپ نے کہا اس کی کوئی دلیل حدیث کے اندر نہیں ملتی اور جو علی رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی کہ آپ ناپ کے نیچے باندھتے تھے تمام محدثین کا امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے اس کے بعد دعا ثنا پڑھیں گے دعا ثنا معروف ہے اللہ باعد بینی و بینا بین المشرق المغرب اللہ من الخطایا من الدنس اللہ مقصلی من خطایا بالماء وسلج عربرد یہ بھی ہے اور دوسری جو ہے سبحان اللہ بحمد تبارک قسم کو تعالیٰ جدو کو یہ بھی ہے اور بھی دعائیں آتی جو بھی آپ دعا پڑھ لیں گے آپ کی دعائیں سنا ہو جائے گی دعائے ثنا پڑھنا مصنون ہے فرد اور واجب نہیں ہے اس کے بعد اعوذ اللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے گشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور ہر نماز کے اندر سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر امام کے پیچھے ہوں اکیلے ہوں فرد نماز ہو سنت نماز ہو اللہ کے سر کے صلی اللہ صلاح لم اللہ قرآب فاتحت الکتاب جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہم نے ساری دلیلیں گشتہ جمعہ کے اندر بیان کی تھیں ان ساری دلیلوں کو دوبارہ پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جان لے کہ سور فاتحہ نماز کا رکن ہے بنیاد ہے سور فاتحہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی سور فاتحہ آپ نے پڑھ لیا سور فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویزا کوریا کوریا القرآن فستے الحوان سے تو جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو قرآن کی آئے سے کہتے ہیں کہ سور فاتحہ نہیں پڑھنا ہے ارے بھائی جو قرآن سور فاتحہ پڑھتا ہے قرآن سنتا بھی ہے سنتا ہے اور اور بلند آباز سے سور فاتحہ نہیں پڑھتا قرآن پر بھی عمل ہے حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے پہلے پہلے لوگ کیا کرتے تھے سور فاتحہ کے ساتھ دیگر صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے تو ہمارے بھی ان کو منع فرمایا کہا کہ سور فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو تو یہ حدیث سے معلوم ہوا قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو انسان کیا کرتا ہے سنتا ہے خاموش بھی رہتا ہے اس کی زبان حرکت کرتی ہے آواز نہیں نکالتا تو قرآن پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے جی ہاں تو لہٰذا یہ قرآن کے معارض نہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ آپ کی حدیث قرآن کے معارض نہیں ہے بلکہ قرآن کے موافق ہے آپ قرآن کی تفسیر کرتے تھے قرآن آپ زیادہ کون سمجھتا ہے کیا یہ قرآن کی آیت آج اتری ہے ہمارے نبی پر اتری تھی ہمارے نبی نے کہا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لہٰذا سورہ فاتحہ ہم سنتے بھی ہیں نمام جب نمام پڑھتا ہے اور ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں خاموش بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں قرآن پر بھی عمل ہے اور حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی اور صورت آپ پڑھ لیں جو بھی صورت آپ کو یاد ہو ضم سورہ کرنے کے بعد یعنی صورت پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے اگر جہری نماز ہے تو بلند آواز سے آپ آمین کہیں گے اور اگر شہری نماز ہے تو خاموشی کے ساتھ آمین کہیں گے امام بھی بلند آواز سے آمین کہے گا اس کے پیچھے پڑھنے والے بھی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش ہے کہ جو امام امام آمین کہے تم بھی آمین کہو جس اور جو آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے تو اللہ ہر برامین کیا کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا جب آپ غیر مقدم رحیم الدوالین پڑھتے تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی یہ کس کی روایت ہے بداؤ ترمزی وغیرہ کی روایت ہے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے اگر جہری نماز ہے تو اور اگر سری نماز ہے تو خاموشی سے انسان آمین کہے گا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ یہودیوں کو آمین سے چڑ ہوتی ہے آمین سے چڑ ہوتی ہے لہذا آمین کہنے سے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف بھی کرتا ہے اور یہ یہودیوں کی مخالفت ہے اس سے چڑھتے ہیں اس لیے ہمیں آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے اور مکے میں عبداللہ بن زبیر اور ان کے مختدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ ہر میں مکی گونج اٹھتا تھا جیسا کہ صحیح بخاری کروائے تھے اکرما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب امام ملاد عالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے جیسے مسجد گونج اٹھتی تھی لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی نبی رباط یہ تابعی ہیں وہ کہتے کہ میں نے دو سو صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام میں جب امام الدعالین کہتا تو سب بلند آباد آمین کہتے سون بحقی کی روایت ہے تو اس ساری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بلند آباد آمین کہنا ہی ہمارے نبی کی سنت ہے اس کے بعد کوئی صورت پڑھ لیں سور فاتحہ کے بعد اور صورت پڑھنے کے بعد کیا کریں گے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کے رکو کے اندر جائیں گے اور رفادین کریں گے رفادین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے کان کی لو تک یا سین یا, یا آپ کے کندھے تک یہ ہمارے نبی کی سنت ہے نماز میں چار جگہوں پر رفادین کرنا مصنون ہے پہلی بار رفادین کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہے چار جگہ رفادین پہلی بار تو سب لوگ کرتے ہیں اس کے بعد رکو میں جاتے ہوئے دو ہو گیا رکو سے سر اٹھاتے ہوئے تین ہو گیا اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب رفا دین کریں گے یہ چار مرتبے کا ثبوت رفا دین کا نمازوں کے اندر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے نماز اللہ کون کہتے جاہر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے کہ کیا نام ہے اس لیے رفا دین کرنے کے لیے کہا گیا لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آمین کہنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ بت لے کر کے آتے تھے لوگ منہ کے اندر رکھ کر کہ نہ عزب الحمدالی کس کے لیے نہیں یعنی کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا الزام ہے کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے تو کیا یہ حکم صرف انہیں لوگوں کے لیے تھا کیا یہ حکم صاحب کرام کے لیے نہیں تھا آپ کا حکم سب کے لیے تھا خود مانوی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا ہمیشہ ہمیشہ رفع دین کیا نوز کیا نوز بلّہ آپ کے بارے میں بات لوگ سوچ سکتے ہیں کہتے ہیں لوگ بت لے کر کے آتے تھے اسے رفع دین کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر جب پہلی بار رفع دین کرتے تو اگر بت رہے گا تو گرے گا کہ نہیں گرے گا گرے گا انسان رکو میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے اگر بت لے کر کے آئے گا تو گرے گا کہ نہیں گرے گا اس کے لیے رفع دین کروانے کی ضرورت کیا ہے پہلی بار تو رفا دین سب کرتے ہیں تو اگر بت رہتا بھی تھا تو گرے جائے گا رکو میں جائے گرے گا سدے میں جائے گا گرے گا اٹھے گا تو گرے گا اور بت کوئی ٹافی تھوڑی ہوتی تھی کہ منہ میں رکھ لیتے تھے یا کوئی جو ہے بغل میں دبا لیتے تھے ارے پتھروں کا بت بناتے تھے بھائی پتھروں کا بت بناتے تھے بڑے بڑے بت ہوتے تھے کئی کئی لوگ کو اٹھانے میں لگتے تھے اس کو ایک جگہ دوسری جگہ رکھنے میں کئی کئی لوگ لگتے تھے بڑے بڑے بت ہوا کرتے چھوٹے بھی رہتے تھے بڑے بڑے بھی رہتے تھے پتھروں کا بت ترا تراش کر کے بناتے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کھلونا تھا ٹافی تھی یا چیونگم تھا کہ بغل میں رکھ لیا جی منہ میں رکھ لیا نوز بلّہ ایسا کچھ نہیں تھا تو یہ سب الزامات ہے یہ ہمارے نبی سے اتنے جگہوں پر فیدر کرنا ثابت ہے اور ایک صحابی ہیں باقاعدہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صاحب کرام انہوں نے ہمارے نبی کی بات نماز پکڑ کے لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے چار جگہوں پر رفا دین کیا جتنے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تقریباً دس بارہ لوگ تھے اس حدیث کے اندر سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی تو رفیدین کرنا سنت ہے نبی کا عمل ہے اور ایک آدمی کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپ اس کے بعد رکو کریں گے رکو میں جا کر کے آپ جو ہے سبحان ربی العظیم کم سے کم ایک بار کہنا انسان کے لیے ضروری ہے اس کے بعد جتنا زیادہ آپ کہیں آپ کے لیے بہتر ہے رکو کیسے کریں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں گے مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور اپنے بازوؤں کو الگ رکھیں گے یہ نہیں کہ آپ اپنے پیٹ سٹا کر کے رکھے نہیں الگ رکھیں گے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیں گے اور انسان کا سر اس کی پیٹھ برابر ہونی چاہیے یہ مصنون طریقہ جیسا کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی کچھ لوگ اپنی منڈی ایک دم اوپر رکھتے ہیں تھوڑا سا جھکیں گے زیادہ نہیں جھکتے وہ لوگ یہ سنت کے خلاف ہے اپنے سر کو باقاعدہ یعنی پیٹھ اور انسان کا سر برابر ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ رکو کریں اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر برتن رکھ دیا تھا مانوی کی پیٹھ پر تو برتن نہیں گرتا اگر انسان برابر نہیں کھڑا ہوگا ٹیڑھا رہے گا سر آگے رہے گا پیٹھ نیچے رہے گی تو برتن رکے گا نہیں رکے گا برتن کب رکے گا جب انسان کی پیٹھ ایک دم برابر رہے گی تب برتن رکے گا اگر ٹیڑھا رکھے گا جھکا رہے گا تو برتن گر جائے گا تو باقاعدہ حدیث آتی ہے کہ آپ کی پیٹھ پر اگر برتن رکھ دیا جاتا پانی کا گلاس رکھ دیا جاتا تو پانی کا گلاس نہیں گرتا یعنی آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر برابر ہوا کرتا تھا اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کیا کرتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے اس کے بعد پھر آپ رفادین کرتے تھے سمی اللہ علیہ حمدہ کہتے تھے یہاں بھی ہمارے نبی سے باقاعدہ فادین کرنا ایک دو صحابہ نہیں بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے اور میں نے بتایا کہ طریقہ مصنون ہے رفادین کرنا تو یہاں بھی آپ رفادین کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے کیا کرتے تھے رکو کے بعد کھڑے ہوتے ابن زمیر کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے تھے جب رکو میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب اپنے سر کو رکو سے اٹھاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور رفا دین کرتے تھے رکو میں جاتے ہوئے رفا دین رکو سے سر اٹھانے کے بعد رفا دین پھر ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سر کے پیچھے ایسی نماز پڑھی تو آپ جب شروع میں اللہ اکبر کہتے تو رفا دین کرتے جب رکو میں جاتے تب رفا دین کرتے اور جب رکو کے بعد سر اٹھاتے تو رفا دین کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق خلیف راشد ان کا عمل عمر فاروق کا عثمان کا علی کا اور اس طریقے سے اور سے دیگر صاب کرام کا باقاعدہ یہ عمل ہے اس کے بعد کھڑے ہوں گے آپ اور کھڑے ہوں تو سمی اللہ الحمد سمد کثیر تو پڑھیں اور برابر کھڑے ہو جائیں اعتدال کے ساتھ اعتدال رکن ہے نماز کا اعتدال نماز کا رکن ہے اعتدال کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں اطمینان اور سکون کے ساتھ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں برابر نہیں کھڑے ہوتے سر اٹھا لیا سجدے میں چلے گئے خطان یہ صحیح نہیں ہے کہتے ہیں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہاں نہیں ضروری غلط کہتے ہیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ پر اور اپنی غلط باتوں کو امام بنیفا کی طرف منسوب کر کے اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی واجب ہے رف... کیا نام ہے یہ کرنا کیا اعتدال کرنا واجب ہے ان کے یہاں اعتدال کرنا اطمینان ضروری ہے ان کے یہاں واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی یہ واجب کا مطلب ہوتا ہے لوگ امام بنیفا کو بدنام کر دیتے نا عزب اللہ اتنے بڑے متقی پر اتنے بڑے امام امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف منسوب کرے بھائی تم نہیں کرنا مت کرو امام بنیفا کو کیوں بیچ میں گھسیٹتے ہو کہ امام بنیفا کے مسلک پر ہم کرتے نہیں امام بنیفا کا مسلک یہ نہیں ہے پڑھیے ان کی کتابوں کو ان کے شاگردوں کی کتابیں پڑھیے امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکو کے بعد کھڑا ہونا اس حالت میں کہ پورے جسم کا ہر ہر اپنی پرانی حالت پر لوٹ آ جائے واجب ہے واجب ہے تین تین بار کہا واجب ہے انہوں نے ایک ایک بار نہیں کہا تین تین بار کہا واجب ہے کون کہا امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ نے لوگ ان کی طرف منسوخ کر دیتے کہ ہم تو ان کے مسلک پر نہیں ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ واجب اور ضروری ہے اور واجب کا مطلب امام بنیفا کہ اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں گے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی نماز آپ کی نہیں ہوگی ڈرے لوگ جو ان کے نام پر نمازوں کے اندر خرد برد کرتے ہیں کبھی بیشی کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں تھا امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا کسی نے لمبی نماز پڑھتے تھے پتا آپ لوگوں کو امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ دو دو رکعت نماز پڑھنے میں ان کا کبھی کبھی پندرہ سے بیس منٹ لگ جایا کرتا تھا دو رکعت نماز پڑھنے کے اندر تاجد پڑھتے تھے تو گھنٹوں گھنٹوں پڑھا کرتے تھے اور یہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہوتے برابر سر کریں گے سجدے پہ چلے جائیں گے کہیں گے کہ امام منیفا کے مسلک پڑھا یہ تہمت امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے منتقل اگر آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی آ رہی ہے الغرض یہ واجب ہے رکو کی بات کھڑا ہونا ایک دم برابر جسے آپ رکو سے پہلے تھے اس طریقے سے کھڑے تھے جیسے قیام میں ایسے ہی کہ انسان کا ہر عضو اس کے اپنی پرانی حالت پر لوٹ جائے جیسے آپ نماز میں شروع میں قیام کرتے ہیں ایسے آپ کو کھڑا ہونا ہے جی ہاں اور آپ کا کھڑا ہونا رکو کرنا رکو کے بعد سجدہ کرنا یہ ساری چیزیں آپ کی برابر ہوا کرتی تقریباً اس طریقے سے آپ کا ہوا کرتا تھا تو رکو کے بعد قوما کرنا یہ اعتدال ضروری ہے انسان کے لیے اس کے بعد پھر کیا کریں گے اللہ اوپر کہہ کر کے آپ سجدے کے اندر جائیں گے سجدے میں جاتے دو طریقہ ہے افضل طریقہ یہ کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں پھر گھٹنا رکھیں اور دوسرا طریقہ یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں پھر ہاتھ کو رکھیں دونوں ثابت ہے اس میں افضل زیادہ یہ ہے کہ پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو رکھیں لیکن اگر گھٹنوں کو رکھتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بھی اللہ کے سور سے ثابت شدہ ہے اس کے بعد کیا کریں گے سجدہ کیسے کریں گے سجدہ سات آزاد پر آپ کے دونوں پاؤں زمین پر ہونے چاہیے پنجے دونوں آپ کے جو ہے پاؤں کے پن, ہاتھ کے پنجے چار ہو گئے دونوں گھٹنے چھ اور آپ کی پیشانی اور ناک کے سات چیزیں کر کے آپ سجدہ کریں اللہ کے سر کے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس طریقے سجدہ کروں تو ایسے آپ کو سجدہ کرنا اور یہ سجدہ سب کے لیے ہے اور کیا کریں گے اپنے دونوں پنجوں کو پاؤں کے قبلہ رخ کریں گے اور دونوں پاؤں کے پنجے اگر ملا لیں اور زیادہ بہتر یہ مصنون طریقہ ہے کہ آپ کی دونوں ایڑی ملی ہونی چاہیے سجدہ کرتے وقت آپ کا ہاتھ کیا ہونا چاہیے بغل سے پیٹ سے ملا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دور ہونا چاہیے آپ کا ہاتھ دور ہونا چاہیے یہ کوہنی وغیرہ اور آپ کا پیٹ آپ کے ران سے نہ ملا ہوا ہو جیسا کہ ہماری یہاں عورتیں کرتی ہیں سجدہ اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر کتے کے طریقے سے نہ پھیلائیں بلکہ اپنی کوہنی کو زمین سے اٹھا کر کے رکھیں ہمارے بھی نے منع فرمایا ہے کیسے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ جس طریقے سے کتا پھیلاتا اپنے ہاتھ کو زمین پر بیٹھتے ہوئے کیسے پھیلاتا ہے وہ اپنی کوہنی کو زمین پر ایسا لگاتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے لگاتا ہے ہمارے نے کہا کوہنی اوپر ہونی چاہیے آپ کی کوہنی اتنی اوپر ہوتی تھی کہ بکری کا بچہ آپ کے پیٹ سے نکل جاتا تھا اگر نکلتا تو پیٹ سے نکل جاتا اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ دور رہا کرتا تھا اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی ہمارے یہاں عورتیں کیا کرتی ہیں چمڑ کر کے سجدہ کریں گے ایک دم ہاتھ پاؤں سب ملا کر کے ایسا چمڑ کر کے سجدہ کریں گے غلط طریقہ ہے یہ نبی کی سنت اور نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ یہ حکم سب کے لیے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے یہ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ بتائیں اپنی خواتین کو کہ جس طریقے سجدہ کرتے ہو سجدہ غلط ہے ہمارے نبی کی تعلیمات اور حدیثوں کے خلاف ہے یہ کہتے ہیں عورت کے لیے پردہ ہے اربھی عورت گھر کے اندر نماز پڑھنے آتی ہے کون جا کر کے جھانکتا ہے باہر سے کون جھانکتا ہے کیا عورت گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے تو بھی اس طریقے سجدہ کرتی ہے تو بھی اس طریقے اور اللہ کے رسول زیادہ کوئی ہو سکتا ہے متقی پرہیزگار اور پاک دامن کیا ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنے میں عورت کی پاک جو ہے کب بے پردگی ہوتی ہے ہمارے نبی کا حکم ہے باقاعدہ آپ نے باقاعدہ شریک سے عمل کیا لہذا یہ حکم سب کے لیے مرد اور عورت سب کے لیے عورتیں جو ہمارے یہاں سجدہ کرتی پورا غلط ہے وہ سجا کرنے کا طریقہ کسی بھی حدیث اس کا ثبوت نہیں ملتا صحابیات بھی اسی نماز پڑھتی تھی صحاب کرام نماز پڑھا کرتے تھے تو بتائیں اپنی خواتین کو کہ سجا کرنے کا طریقہ یہ بالکل ان کا صحیح نہیں ہے جس طریقے سجدہ کرتی اس کا کوئی ثبوت حدیث اس نہیں ملتا لہذا ران کو اپنے پیٹ سے الگ رکھیں ہاتھ کو الگ رکھیں اور پاؤں کے جو دونوں آپ کی ایڑیاں ہیں اس کو ملا کر کے رکھیں یہ مصنون آپ کے لیے پنجے قبلے کی طرف ہونا چاہیے میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے پاؤں کے پنجے اٹھا کر کے رکھتے ہیں زمین پر پاؤں اگر نہیں رکھیں گے پنجے آپ کا سجدہ نہیں ہوگا اللہ کے سل کا حکم ہے یہ رکن ہے یہ آپ کا پاؤں کا ہونا زمین پر اگر آپ دونوں پاؤں اوپر اٹھا لیں گے اوپر اٹھا لیں گے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا اللہ کے سل کو حکم دیا گیا حکم واجب چیزوں کے لیے ہوتا ہے عمر تو آزا ہمان بھی حدیث مجھے حکم دیا کہ میں سات آزا پر سجدہ کروں لہذا پاؤں کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے سبحان نبی اعضا ایک بار پڑھیں گے اور زیادہ پڑھنا ہو آپ کے لیے اپنے اوپر جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر کم سے ایک بار پڑھنا واجب ہے اس کے بعد پھر اللہ اوپر کہہ کر کے آپ کیا کریں گے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے باقاعدہ بیٹھنا بھی واجب ہے میں نے اسے پہلے بتایا تھا بیٹھنا بھی واجب ہے یہاں بھی ہمارے کچھ لوگ بڑی غلطیاں کرتے سر اٹھانے کے بعد فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے غلط طریقہ یہ بیٹھنا ہے آپ کو صرف سر اٹھانا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ بیٹھیں گے نہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر دعا پڑھنا کون سی دعا اللہ مغفرلی کم سے کم ایک بار یا اللہ مغفرلی ورژنی ور فانی یہ آتی کی باقاعدہ پڑھا کرتے تھے یہ دعا پڑھیں ورنہ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا تو اس لیے آئیے دعا پڑھیں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سجدہ کریں اللہ اوپر کہہ کر کے جیسے آپ نے پہلے سجدہ کیا تو ویسے آپ کو سجدہ کرنا ہے وہی طریقہ جو طریقہ بتایا گیا اس کے بعد ایک رکعت آپ کی مکمل ہوگی دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے اس کے بعد جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی ویسے ہی دوسری رکعت پڑھیں گے ہاں دوسری رکعت کے اندر دعا طرح نہیں پڑھا جائے گا اور بلا پڑھ کر کے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی صورت پڑھیں گے رکو کریں گے دو سجدے کریں گے اگر دو رکعت والی نماز ہے تو آپ دو رکعت پڑھ لینے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے اطیات پڑھیں گے درو شریف پڑھیں گے دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد دونوں طرف آپ سلام پھیر لیں گے اور انگلی کہاں آپ اٹھائیں گے جب انسان تشود میں ہوتا ہے جب تک سلام نہ پھیلے اس وقت اپنی انگلی کو ہلاتا رہے اور اشارہ کرتا رہے یہ نہیں کہ صرف اشد اللہ اللہ پر آپ اشارہ کریں گے اٹھائیں گے اس کے بعد انگلی کو روک دیں گے نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشود کے اندر رہتے تھے اس وقت تک اپنی انگلی کو اشارہ کرتے رہتے تھے حرکت دیتے رہتے تھے اشارہ دائنے ہاتھ کی انگلی کو اور ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ شیطان پر ہتھوڑے سے زیادہ سخت ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عقل سے کہتے ہیں کہ جب اشد اللہ اللہ پڑھتے تب اٹھانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اس لیے اشد اللہ الہ اللہ پڑھتے ہوئے اٹھانا چاہیے ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے یہ کاش اسی کے مطابق عقیدہ بھی ہوتا یہاں تو آپ کہتے ہو کہ اللہ اوپر ہے اس لیے اشد اللہ اللہ پڑھتے ہیں لیکن جب پوچھتے اللہ کہاں تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ جب سوال کر دیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے اور جب یہاں کہا جاتا تو کہتے ہیں کہ اللہ اوپر اس لیے اوپر انگلی اٹھاتے اس لیے انگلی اٹھاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ اس لیے نہیں انگلی اٹھائی جاتی ہے اس لیے انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ ہمانبی کی سنت ہے ہمانبی نے پڑھا ہے اس کو کیا ہے اطیات سے لے کر کے السلام علیکم پھیرنے تک آپ نے انگلی کو ایسے اشارہ دیا کرتے یہ سنت ہے یہ ہم یہ نہیں کہتے واجب ہے آپ کے لیے کرنا ضروری سنت ہے اگر کریں گے الحمدللہ نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن انسان کو اپنی ہر نماز کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے تو اس طریقے سے اگر تین رکعت والی نماز ہے یا چار رکعت والی نماز ہے تو آپ دو رکعت میں اطیات پڑھیں گے اور اس کے بعد اشد اللہ وحد اللہ اشد اللہ اللہ عبد الرسول پڑھ کر کے اور اگر آپ درو شریف پڑھ لیں تو اچھی بات ہے اگر اکیلے ہیں اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں کیسے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے اور پھر رفا دین کرنا مصنون ہے ہمارے لیے تیسری بار چوتھی بار ہے یہ تیسری رکعت میں کھڑے وقت رفا دین کرنا یہ بھی نبی کی سنت اس کے بعد پھر آپ کیسے نماز پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلی رکعت نماز پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کر کے پڑھیں گے اس طریقے سے اور پوری رکعت کر لینے کے بعد اگر تین رکعت ہے تو پھر تشود میں بیٹھ جائیں گے جیسے مغرب کی نماز ہے اگر چار رکعت والی نماز ہے تو ایسی صورت میں آپ تشود کیسے کریں گے تشود جب پہلی بار انسان کرتا ہے پہلی پہلے تشود کے اندر انسان افتراش کرتا ہے افتراش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے اس پر بیٹھ جائیں گے اس کو افتراش کہا جاتا ہے جیسے آپ دو سدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے پہلے تشود میں آپ بیٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیں گے اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے اسی پر آپ بیٹھ جائیں گے اور دائنا پاؤں آپ کا قبلے کی طرف ہوگا اس کی انگلیاں اس کو افطراش کہا جاتا ہے یہ پہلے تشود کے اندر ہے اور اگر دو تشود والی نماز ہے تو دوسرے تشود میں مصنون طریقہ یہ ہے کہ انسان تورک کرے تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مانوی کی سنت ہے کہ آپ داہنے پاؤں کو کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیں گے اور زمین پر رکھ کر کے اپنی سرین کو آپ بیٹھ جائیں گے اسے تورک کہا جاتا ہے معلوم ہوا طریقہ تورک کا مطلب یہ ہے کہ داہنے پاؤں کو آپ کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے آگے نکال دیں گے داہنے پاؤں سے باہر نکال دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد زمین پر اپنا کولہا رکھ کر کے بایاں کولہے کو زمین پر رکھ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے اس کو تورک کہا جاتا ہے یہ کب مصنون ہے جب دو تشود والی نماز ہو تو آخری تشود کے اندر دوسری تشود کے اندر یہ بیٹھنا ہمارے نبی کی سنت ہے اسے تورک کہا جاتا ہے اور اگر ایک ہی تشود ہے تو آپ کیا کریں گے جیسے دو سدوں کے درمیان بیٹھتے ویسے ہی آپ بیٹھیں گے جس کو افتراش کہا جاتا ہے افطراش دائنے پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کے اسی پر بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا بائیں پاؤں کے پاؤں پر سمجھ لیجیے قدم پر بیٹھ جانا اسی کو افتراش کہتے ہیں تورک اس سے تھوڑا مختلف ہے تورک میں دائیں پاؤں سے نیچے آپ بائیں پاؤں کو باہر نکال دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے کولہے اور شریر کو زمین پر رکھ کر بیٹھیں گے اس کو تورک کہا جاتا ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے دو تشہد واری نماز کے آخری تشہد کے اندر تو اس طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھر لیں گے دائیں طرف کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر بائیں طرف کہیں گے السلام علیکم رحمۃ اللہ جب آپ نے سلام پھیر لیا تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے نماز سے فارغ ہو گئے جو چیز آپ کے لیے حرام تھی نماز کے دوران وہ حلال ہوگی آپ بات کر سکتے اٹھ پھر سکتے لیکن میں سونی کہ انسان دعائیں پڑھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اس طریقے اللہ منت السلام ان کے سلام تبارک یاد یا کرام اور اس طریقے تصویر سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ اور سو پورا کرنے کے لا لا الہ الا وحدہ شریک لہ الملک الحمد شيء قدیر اور اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھنا ہر نماز میں فرد نماز کے بعد اور اس کے بعد ایک ایک بار سور فل سور سور اخلاص پڑھنا اگر یہ ظہر اثر اور فجر عشاء کی نماز ہے مغرب اور فجر میں تین تین مرتبہ پڑھنا سنت ہے تین تین مرتبہ سور فلک تین مرتبہ سور اخلاص تین مرتبہ سور ناس تین مرتبہ کس کن نمازوں میں فجر اور مغرب کی فرد نمازوں کے بعد باقی نمازوں میں ایک ایک بار پڑھنا ہے لیکن آیت الکرسی آپ کو ہر نماز میں فرض نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے اس کو تین بار نہیں پڑھنا اس کے بعد جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں دعا کریں ہمارے لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا کا ثبوت ہمارے بھی سنت سے نہیں لوگ یہ دعائیں نہیں کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ان دعاؤں کو چھوڑ کر کے کچھ دعائیں امام پڑھتا ہے لوگ پیچھے امین کہہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر سنت پڑھ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اجتماعی دعا کرنا نماز جمعہ میں ہمارے نبی ثابت ہمارے نبی جمعہ میں خود دعا کرتے تھے سائے لوگ آمین کہتے تھے اس شسقہ کی نماز جو بارش کی نماز ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے نبی دعا کرتے تھے لوگ آمین کہتے تھے لیکن فرض نماز کے بعد کبھی بھی آپ نے اجتماعی دعا نہیں کیا تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے اگر تفصیل کے ساتھ بیان کریں اور زیادہ وقت لگے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اللہ ہمارے نمازوں کو تمام باتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہر حربان ہماری کوتاہیوں کو غلطیوں کو درگزر فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین پر زندہ رکھے نبی کی سنت پر زندہ رکھے کلمے پر زندہ رکھے ہماری وفات ہو کلم توحید کے ساتھ ہو اور وفات کے بعد اللہ ابرامین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے قبر میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علی ولکم فرقان عظیم منافع نفانی ویاکم بلاد ذکر حکیم نہیں ہوتا علا جو نی بر روف